ناز شریف کے اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ دیال مدینہ نظر ڈھونڈ ڈوبتی دیا رے مدینہ نظر ڈوبتی ہے دیا رے مدینہ ہے دل اور جان بے فرارے مدینہ ہے دل اور جان بے قرار مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ دل اور جان بے قرار مدینہ بو دیکھو احد پر کا منظر وہ دیکھو احد پر کے کمند شہادت کا منظر شہیدوں کے پون شہادت کا منظر یہ حضرت والا اللہ علیہ کا حادثہ ہے کہ ہم سے میدان عہد میں شہیدوں کے خون شہادت سے یہ سبب دیتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی دن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشد محبت کرنے والوں نے ایک دن میں ستر جانے پیش کر دی اور یہاں آج یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ اپنے دل کا دل کی تمناؤں کا خون کر لو نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے فرماتے تھے کہ دیکھو تمہاری جان بھی نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ تم سے تو تمہاری تمناؤں کا خون کرنا خون کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ہمارے گناہوں ہماری نافرمانی سے بچ جاؤ اور اپنی تمناؤں کا خون کر لو ہم سے یہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم نظر کی سو فیصد حفاظت کر لیں گناہوں سے بچ جائیں خصوصاً نگاہ کی حفاظت کر لیں حالانکہ ایسا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کوئی اس میں مشقت بھی نہیں ہے حضرت والا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دیکھو آنکھ کا آٹومیٹک پردہ دے دیا ہے کہ یہ پردہ جو ہے گرانے کے لیے آپ کو کہیں اٹھ کے جانا بھی نہیں ہے کوئی بٹن بھی نہیں دبانا کوئی جو ہے آپ کو مشقت نہیں کرنی صرف دل پر مجاہدہ اٹھانا ہے دل پر صبر کرنا ہے دل کی خواہش پہ صبر کرنا ہے کہ دل کہتا ہے کہ دیکھ لیں اور اللہ کا حکم آڑے جاتا ہے نہیں دیکھ بس یہ جو کشمکش ہے فائد صاحب فرماتے ہیں کہ ہے ضبط اور ہے ضبط و ضبط ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش ہے شوق وہ ضبط شوق شوق یعنی دل دل کہہ رہا ہے کہ دیکھ لے لیکن اللہ کا قانون اڑ جاتا ہے کہ مت دیکھ یا کوئی بھی گناہ کرنے کو ہی چاہتا ہے کہ یہ گناہ کر لے اور اللہ کا قانون آ جاتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے یہ کام نہیں کرو تو ہے شوق اور ضبط شوق اپنے ضبط شوق کر رہا ہوں دل کو دبا رہا ہوں مجھا دل کی خواہش کو دبا رہا ہوں ناجائز خواہش کو کہ نہیں یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے نہیں کروں گا تو فرمایا کہ اے شوق و ضبط شوق نے دن رات کشمکش یہ جو کشمکش ہے یہ کشمکش ہی مجاہدہ ہے اور اس مجاہدے سے اللہ کے راستے میں ترقی ہوتی ہے اس کشمکش سے گھبرانے گھبرانا والا وہ بیوقوف ہے یہ کشمکش تو بڑے کام کی ہے یہ اپنے دل پر صبر کر رہا ہے مجاہدہ اٹھا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ترقی کر رہا ہے اے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش میں دل کو ہوں اور دل مجھ کو پریشان کیے یہ کشمکش چل رہی ہے ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں دل کہہ رہا ہے دیکھ لیں اور میں روح کہتی ہے فطرت کہتی ہے کہ نہ دیکھ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مالک کے حکم کی خلافت یہ کیسے دیکھ لوں کہ آنکھیں میری تھوڑی ہیں یہ آنکھیں تو مالک کی ہیں مالک کے مال میں میں خیانت کیسے کروں اگر کوئی شخص آپ کے پاس میں ایک لاکھ روپیہ یا دس ہزار روپیہ رکھواتا ہے امانتن تو آپ آپ اس کو خرچ کر دیں تو یہ بدیانت ہی ہے کہ نہیں امانت میں خیانت ہے کہ نہیں تو اس لیے دل دل کہتا ہے دیکھ لیں لیکن روح کہتی ہے نہیں یہ تو آنکھیں تیری نہیں ہیں یا آنکھیں تو مالک کی ہیں تو کیسے اس کے اندر اپنی مرضی سے اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے تو یہ شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش میں دل کو ہوں اور دل مجھ کو پریشان کیے ہوں یہ پریشانی یہ مجادہ یہ مشقت یہ بڑے کام کی ہے یہ ہر دم اللہ کے راستے کی قرب کے مقامات کو طے کر رہی اس خنجر تسلیم سے یہ جانے حدی کی حضرت علیہ کا شیر ہے اس خنجر تسلیم سے یہ جان ہنی بھی ہر لہجہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے یہ ہر لہجہ یہ جو آدمی اپنے خواہشات کا خون کر رہا ہے اور اس کشمکش میں ہے کہ دل کہہ رہا ہے کرو اور اللہ کا حکم آتا ہی نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے یہ کیا ہے یہ خنجر تسلیم سے یہ جان عظیب ہر وقت اللہ کے حکم کی تلوار گردن پہ لٹکی ہوئے ہے خبردار ہماری نافرمانی مت کرنا ہے ورنہ تم ہم سے دور ہو جاؤ اور ہم تم کو دور نہیں کرنا چاہتے تو ہماری ہماری راستے میں ہماری نافرمانی سے بچنے کا بم اٹھاؤ تو ہم تم کو وہ حیات دیں گے جو حیات جاویدانی ہوگی آئے ہمیشہ کے خوشیاں اور سکون اور پائیداری اور پرامن زندگی اور بالغ زندگی تم کو ملے گی تو کیسی حماقت کرتے ہو کہ گناہ کرتے ہو نظر بازی کرتے ہو اور ہماری غضب اور لانت کو خریدتے ہو تو یہ عہد کے میدان سے رہنے والا ہمیشہ یہ سبق دیتے کہ دیکھو وہاں ایک ہی دن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین صحابہ میں کیا بات تھی محبت اشد محبت تھی بلبینا آمن اشد محبت کہ جو ایمان لائے ان میں کیا خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں پیاری ہو اپنی جانوں سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ اور پیاس سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اشد حب اللہ اس میں یہ خاصیت تو کیا انہوں نے نظر اپنی جانوں کے نذرانے اس محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اب ہم سے چونکہ کمزوری کا زمانہ ہے اب تو اللہ تعالیٰ یہ تم فرماتے ہیں کہ تم اپنی ناجائز تمناؤں کا فون کر لو تو ہم کو باجا ہو گے اور تم کیا حماقت کرتے ہو کہ نظر بازی کر کے ہمارا مذہب اور ہماری لانت اور ہم سے دوری تم قبول کر لیتے ہو مولانا رومی فرماتے ہیں اے کہ صبر ظلم ارے تم کو اپنے ماں باپ پہ چین نہیں آتا ماں باپ سے دوری برداشت نہیں بیوی بچوں سے دوری برداشت نہیں اور اپنے اولاد سے تمہیں دوری برداشت نہیں لیکن اللہ سے دوری تم کیسے برداشت کر لیتے ہو جو تم پر سدا ہمیشہ سے احسان کرنے والا ہے تم کو پیدا کرنے والا تم کو نعمتیں دینے والا زندگی دینے والا صحت دینے والا اور رزق دینے والا مالو اولاد سب جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ ہی کو تو دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر کیسے احسانات فرماتے ہیں ورنہ ایک گناہ کرو اور خدا کو قدرت ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ زمین میں دسا دے کیوں گناہ کیا اور اسی وقت ایک آنکھ ہماری پھوڑ دے کہ تم نے کیوں بدنی گاہی کی اور دوسری بد نگاہی کی تو دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے کان سے گانا سنا تو کیوں تم نے کان کا دا کیا تو کان کو بہرا کر دے لاکھ قدرت ہے کہ نہیں زبان سے غیبت کی یا نامحرم سے بات چیت کی عشق لڑایا یا کوئی ایسی بات کہہ دی نفس کے مزے کے لیے حرام مزے کے لیے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں گونگا کر دے زبان کو بیکار کر دے فالج گرا دے لیکن اللہ تعالیٰ تو کتنے حلیم ہیں کتنے احسان کرنے والے ہیں ماں خابقوم ان مصیبت فبیما تو سبق آئے گی تم اور جو کچھ تم یہ مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سی بہت سے گناہ تو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں تو یہاں حضرت جو میدان عہد میں خاص طور سے حضرت اس کا ذکر اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم کچھ شرم کریں کچھ تو ہم جو ہے وہ غیرت کریں کہ وہاں تو جانوں کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں اور یہاں ذرا سی لکھ کی خواہش پہ جو ہے وہ ہم تیار نہیں ہیں جس کو ہم دبا دیں اللہ کے لیے وہ دیکھو بہت پر وہ دیکھو بہت پر شجاعت کمندر شہید کے پونے شہادت سمندر شہیدوں کے پونے شہادت کا منظر وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرمان سرور وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر سینے تو آرام فرمان سرور سینے تو آرام فرمان سرور ابو بکر پارو کو تمانو ہے در رضی اللہ اجمعین ابو بکر پا ہے در یانے شخل پروان چشم انور پروانے شخل پروان چشم انور ابو بکر پارو کو سان انور نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ ہے دل اور جان بے پر مدینہ یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں مدینے میں کشورا ہے ندی میں مدینے کشورا ہے حفقا میں مدینے پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی اسی طرح مدینے والوں سے بھی سب سے زیادہ محبت تھی اس کی وجہ بنیاد یہی تھی کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا دین پھیلا نشو و اشاعت ہوئی دین کی اور دین کی نصرت ہوئی اور یہاں مدینے والوں نے بھی دین کی خوب نصرت کی اسی لیے ان کو انصار کہتے ہیں انصار مہاجرین انصار کہتے ہیں ان کو یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں ندی نے کشورا ہے ہفتہ میں مدینے ندی نے کشورا ہے میں نشان نبی ہے یہ مسجد كو نشان ہے یہ مسجد قبا ہے ہندی تیوہ نبی کی ہے کنڈیل تیوہ نبی کی کی یعنی مدینہ منورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے مدینہ منورہ جگمگا رہا قندیل بنا ہوا ہے تمام عالم کے اندر یہ وہ سرزمین ہے جو ساری کائنات میں چمک جگمگا رہی ہے چمک چمک ہے نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے مندی طیبہ نبی کی ضیا کی نبی کی ضیا کی مدینے کے دیوار دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار در دیکھتے ہیں جبھارے پلو جگر دیکھتے ہیں عجب حال پلو جگر دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار دل دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار دل دیکھتے ہیں عجب حال پلو جگر دیکھتے ہیں حال قلب جگر دیکھتے ہیں نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ جان دل قرار مدینہ شیر نام شریف کا یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا خطر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا افطر فلک بہت پسند ہے زمین پر پلک بہ سدن ہے یا زمین پر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا سطر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا سطر پلک بہت سدن ہے کی زمین پر بلند بہت سگن ہے یہاں کی زمین پر نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ دل اور جان بے قرار مدینہ دل اور جان بے قرار پر رے مدین دیا رے مدین دل اور بے قرار مدینہ مہار ربانی جو سفر نامہ یونین کے مصوبات ہیں مشہور ارشادات ہیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے کل اس میں سے جو مضمون پڑھ کر سنا رہا تھا اس میں کچھ اشعار تھے آج وہ اشعار بھی پڑھوں گا اور مضمون بھی والا یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی کسی کافر کو گناہوں میں دیکھو تو اس کو اس کو بیان بھی نہ کرو اور اس کو دیکھو بھی نہیں اگر کوئی کہیں گناہ نظر آئے اس کو دیکھو بھی نہیں بلکہ اللہ سے رو حضرت نے فرمایا کہ کیا باپ کو مزہ آئے گا یا سجدے میں گر کر روئے گا اور بزرگوں سے دعا کرائے گا یعنی اگر جیسے اگر اپنی اولاد کو برے حال میں دیکھے تو کیا کرے گا یہ بھی اللہ کے بندے ہیں یہ سوچے کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ پیغمبر زیادہ ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے رونا آنا چاہیے یا ان کو دیکھ کر مزہ آنا چاہیے ان کو دیکھ کر روئے نے فرمایا کہ جیسے اگر اپنی اولاد کو باپ برے حال میں دیکھے تو کیا کرے گا روئے گا یا مزے لے گا اگر خدا نخواستہ کوئی اپنی لڑکی کو زنا کی حالت میں دیکھے تو کیا باپ کو مزہ آئے گا یا سجدے میں گر کر روئے گا اور بزرگوں سے دعا کرائے گا بس سمجھ لیجئے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو بری حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے لہذا یہاں بھی اگر عیسائی لڑکیاں ننگی حالت میں گزریں تو فوراً آنکھ بند کر کے اللہ سے عرض کرو کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آنکھ کو بچاؤ یہ نہیں کہ ان کو دیکھ کر رولیں <laughs> ان کو ان کو ان سے آنکھ بچاؤ آنکھ بچانا ضروری ہے آنکھ نہ بچائے تو شیطان جو ہے اس کو گھیر لے گا اللہ سے عرض کرو کہ یا اللہ یہ آپ کی مخلوق ہے آپ کی بندیاں ہیں میں ان کو اس حالت میں دیکھنے سے پناہ چاہتا ہوں سارے عالم کے کافروں کو یا اللہ ایمان نصیب فرما اور بدل اولا مسلمانوں کے لیے اور زیادہ دل میں درد ہونا چاہیے سب سے زیادہ درد اپنی اصلاح کا ہونا چاہیے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ ہم کو کسی گناہ میں گناہ کی حالت میں نہ پائے سب سے زیادہ درد اپنا ہونا چاہیے اس کے بعد اپنے بھائیوں کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے تو رو رہے ہیں اور اپنی خبر نہیں اپنی اپنی اصلاح کی فکر نہیں دوسروں کے لیے روئے جا رہے ہیں اس کے بعد حضرت نے کچھ اشعار فرمائے ہیں اور حضرت نے فرمایا کہ ان اشعار سے لوگ میرا مزاج پہچان جائیں گے کہ کیسی محبت کا مزاج میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے ابھی کچھ اشعار متفر ہوئے ہیں پہلے پھر اس کے بعد لگاتار کچھ اشعار ہیں تو یہ سب ایک ساتھ پڑھوں گا تیری سرکار میں سب خوبیاں ہیں تیری سرکار میں سب خوبیاں ناریوں کو پل سے کر لوریاں ناریوں کو پل سے کر لوریاں میں مجھ کو سوکھی روٹیاں تو میں مجھ کو سوکھی روٹیاں پیروں میں بہتر ہے بریانیاں پیروں میں بہتر ہیں بریانیاں اللہ کی محبت میں آنے والے لوگوں کے ساتھ سوکھی روٹی بھی مجھے بیانیوں سے بہتر دوستوں نے مجھ کو سوکھی روٹیاں پیروں میں بہتر ہیں اب بریانیاں فخر کے دامن میں دے دے ہیں خدا کے دامن میں دے خدا آپ عزت سلطانیہ آپ عزت سلطانیہ اور فرمایا کہ یونین یونین کی خانقاہ میرے لیے بہت بافیز ہو رہی ہے روزانہ اشار ہو رہی ہے ہے نظر رفتہ کی بس تیری طرف اللہ تعالیٰ حضرت والا کا یہ فیض ہم سب پر جاری فرمائے سوا اللہ کے کہیں نظر نہ ہو ہے نظر رفتہ کی بس تیری طرف اے نظر رفتہ کی بس تیری طرف منتظر ہے پل کی یہ میری جہاں منتظر ہے پل کی یہ میری جہاں اے نظر کی بس تیری طرف منتظر ہے پل کی یہ میری جہاں منتظر ہے پل کی لیے میری جان گر نہ ہوتا پند سے دو جہاں گر نہ ہوتا پند رب سے دو جہاں گر نہ ہوتا پند رب سے دو جہاں کب دعا میں ہوتی ہے آہو ہوگا دعا میں ہوتی ہے دل سے دردے یا ہو رہے ہوں اور کوئی سو رہا ہو تو دل کو کتنی تکلیف ہوگی بتائیے یہاں تو اللہ کے گھر میں محبت کی بات کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ سو رہے اور اس سے کتنی تکلیف ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ بس رسمی شرکت کرتے ہیں تاکہ بس ہماری وہ ساکھ بنی رہے لیکن افسوس ہے کہ دل میں وہ درد اور فکر ہوا اور وہ کیوں نہیں ہے گرنا ہوتا پندرا تھے دو جہاں کب دعا میں ہوتی ہے آو کم کب دعا میں ہوتی ہے آو کم جب کرتا ہے وہ بدلے جہار بت جب کرتا ہے وہ بدلے نار ہوتی ہے تو پر یادوں کو ہوتی ہے توفیق پر یادوں کو بے دما کارے جمار ہو برے دان کارے جمار پرتا سور دل سے فریاد کر رہا ہوں کہ رات وہ سارے جہان کے کاموں سے ہمیں بیکار کر کے ایک کام کا کر دے کہ تو کر دے تو بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار یہی لبوں پر سوئے آسمان میری آگ یہ جا رہی ہے میرے لبوں پر یہ کیا ہوا ہے کہ اللہ سارے جہان سے بیکار کر کے بس اپنی محبت کے مشغلوں میں آپ ہمیں مصروف کر دیجیے مشغول کر دیجیے از کرم مکن جز بدی کے خیش مشغولم مکن

تشریف ہماری میں ایک تھا حضرت نے فرمایا یعنی دنیا کے کاموں میں اب دل نہیں لگ رہا ہے ہم وقت دل اللہ کو یاد کر رہا ہے کہنا بند دل کی ہوں درد دل کی داستان سے دل میں میرے یہ درد جو ہے چپ کے اللہ سے مانگ رہا ہوں اب راہ نہا یعنی پوشیدہ راستے سے دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنی داستان درد دل کہہ رہا ہوں اور کسی کو خبر بھی نہیں کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں درد دل داستان اپنے رب سے لیکن نظر میرے دل میں راز غم ہے جو یہ سارے اشار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ گنگنا رہے تھے یونین میں بستر پر لیٹے ہوئے آرام کے وقت گنگنا رہے تھے اور ان اشعار کو ہمارے مرشد ثانی صدیق کے وقت قلندر زماں حضرت حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت نوٹ فرمایا اور پھر ان کو اس میں شائع کیا میرے دل میں راز ہے جو نہا کر نہیں سکتا اسے ہر بیاں میرے دل میں راج کر نہیں سکتا اسے ہر کس بیاں اپنے رب ہی سے کہوں گا داستان میرا آپس مخلوق پر کرنا آیا آپس میں بیکار یعنی مخلوق میں وہ ذوق و فکر و اہتمام وہ دردی نہیں تو ایسے ایسے کو میں کیا اپنی داستان سناؤں اپنے ہی رب سے میں رہوں گا اپنے رب سے آہو گاری آہو بوا کروں گا اپنے رب ہی سے کہوں گا داستان اے عبت مخلوق پر کرنا آیا اے عبد مخلوق پر کرنا آیا کیا کہوں میں لگتے آؤ کیا کہوں میں لگتے زمین پر کیسے میرا کم کیا میں لگتے آؤ کمار زمین پر جیسے میرا آسمان زمین پر جیسے میرا آسمان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے قرب کو کیسا کیا سبحان اللہ واہ اے زمین پر جیسے میرا آسمان کیا کہوں میں لذتے آؤ کیا کہوں میں لگت آؤں تمہ اے زمین پر جیسے میرا آسمان اے زمین پر جیسے میرا آسمان یہ سب شیر حضرت والا کار میں سنا رہے تھے اچھا، وہ دو اشار کو پہلے کی ہے ایک منٹ اشعار حضرت کے کال میں ہوئے اس سے پہلے جو اشعار تھے وہ حضرت والا رام رہے تھے اس وقت کے اندر یہ جو ہاں یہ جو اشعار ہیں سوا تیرے کوئی سہارا نہیں سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں یہ اس وقت کے جب حضرت والا رام کے ریلیٹ گئے تھے یہ اس کے بعد حضرت کا کہیں سفر ہوا ہے تعالیٰ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے اپنے خادم ہم تو خادم ہی کہیں گے حضرت والا کو دوست فرماتے تھے فاروق ایسے ان کو لے کے ایئرپورٹ تشریف لے جا رہے تھے وہاں پر علیہ مقصد کے شان ہیں جو کار میں حضرت لوگ کار میں فرما لوگ لکھا ہوا ہے کار میں حضرت والا کے ساتھ مولانا عمر فاروق اور حضرت میر صاحب اور مولانا داؤد صاحب جو کار چلا رہے تھے اس کے بعد جو منقو سنائے تھے وہ بھی پھر کال کے ہی ہوں گے اور یہ شادی حضرت نے فرمایا کہ کال میں پھر سنا رہے تھے کیا کہوں میں اے زمین پر جیسے میرا آسمان بے صبر رنگ سے ہر دو جہاں دن خبر ہر دو جہاں میرا سر ہے اور ان کا کہاں میرا سر ہے اور ان کا کہاں یعنی ہمیں خبر ہی نہیں کہ دونوں جہان کہاں ہیں اس میں لذت سجدے کا بیان ہے اتنے میں ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے لیکن معلوم ہوا کہ کافی دیر ہوئی جہاز آ چکا ہے اور دیوالا نے فرمایا کہ یہاں سے اگر فاروق ایس ایس کا شہر قریب ہو تو ان سے ملاقات کرتے ہوئے اتنے کیا محبت کا عالم ایئرپورٹ پہنچے وہاں نہیں گئے وہاں نہیں ملے اور شہر جانے کے لیے فرما ہیں مولانا داؤد صاحب نے کہا کہ جی ہاں یہاں سے قریب ہے تھوڑی دیر میں ہم لوگ فاروق ایس ایس کے گھر پہنچ گئے اور والا کو دیکھ کر فاروق صاحب دوڑے ہوئے آئے کیا خوشی کا عالم ہوگا اور حضرت والا سے معانقہ کیا اور عرض کیا کہ کراچی سے چلتے وقت حضرت والا نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تمہیں ریونین پہنچا دے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد حضرت والا حافظ امین پٹیل صاحب کے شہر سینٹ پال کے لیے روانہ ہوئے راستے میں مولانا عمر فاروق سے فرمایا کہ دیکھو میں نے ریونین کی ریونین کی تعریف کی ہے سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن عجب لطف ملتا ہے ری یونین میں سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن عجب لطف ملتا ہے ری یونین میں جب اٹھ جاؤں گا میں کراچی کی جانب کہاں مجھ کو پاؤ گے ری یونین میں جب اٹھ جاؤں گا میں کراچی کی جانب کہاں مجھ کو پاؤ گے ری یونین اللہ ایک میں اس کو دور سنا دیتا ہوں اصل مقصد رضاء حق اور اشاعت دین ہے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا اللہ کی خوش الدین اور اشاعت دین یعنی دین یعنی کا پھیلنا سینٹ پال پہنچ کر حافظ امین پٹیل صاحب کے یہاں ناشتے کے بعد دوران گفتگو فرمایا کہ بزرگوں کا مشورہ ہے کہ جس جگہ دین کا کام ہو سکے وہاں رہنا چاہیے مکہ شریف اور مدینہ شریف کا قیام حاضری دربار ہے اور دین کا کام کار سرکار جس کے لیے کتنے پیغمبروں کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے گوارا فرمایا اور تاریخ کے بازار میں اور کے میدان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اس قدر بہا کہ نارائن مبارک خون سے تر ہو گئے بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب ہاں۔ عہد کے میدان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اس قدر بہا کہ نالین خون مبارک سے بھر گئی بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے لیکن بیت اللہ کی نمازوں کے اتنے زبردست ثواب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہجرت کرائی گئی معلوم ہوا کہ یہ مقاصد میں سے نہیں ہے اصل مقصد رضائے حق اور دین کی اشاعت ہے یہ بہت بڑا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا دے کہ اصل مقصد رضائے حق ہے جو اللہ مل گیا تو جنت بھی ہماری ہے اور جو اللہ نہ ملا تو پھر ہمیں کیا ملا عجیب مضمون حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب میرے میرے مرشد محبوب نے فرمایا رضا اللہ علیہ کہ حضرت پور پوری فرماتے تھے کہ جو صرف جنت کی تمنا کرے جنت کی لالچ کرے جنت کے لیے سارے اعمال کریں کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے ذکر اور ذکر کر رہا ہے روزے رکھ رہا ہے تو اگرچہ یہ جائز ہے اور جنت انشاءاللہ شاء یہ جنتی ہے لیکن یہ مجرم جنتی ہے جس نے اللہ سے اللہ کو نہ مانگا تو وہ کیسا مجرم ہے اللہ کیسی محبت بڑی بات ہے یہ جنتی تو ہے لیکن مجرم ہے جنتی بھی مجرم جنت جنت میں تو جائے گا لیکن مجرم رہے گا کہ اس نے اللہ کو نہ مانگا جو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا ہاں، بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے لیکن بیت اللہ کی نمازوں کے اتنے زبردست ثواب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہجرت کرائی گئی معلوم ہوا کہ یہ مقاصد میں سے نہیں ہے اصل مقصد رضائے حق اور دین کی اشاعت ہے اس سے یقیناً سایہ کی تدبیر بھی ہوتی ہوگی میں انشاءاللہ ضرور حضرت سے پوچھوں گا و آمنوا اشد و اللہ دلہ ہے کہ اللہ اللہ کی اشد محبت اصل محبت ان کی دل دلوں میں کیا ہے اللہ کی محبت ہے جنت سے بھی زیادہ محبت اشد محبت کیا مانی ہر چیز سے بڑھ کر ہر نعمت سے بڑھ کر اللہ کی محبت ان کو محبوب ہے تو اس سے بھی تبدیل ہوتی ہے کہ ان کے یہ صحابہ تھے ان کی ان کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کروائی و آمنوا آمن اشد حب اللہ لیکن بیت اللہ کی نمازوں کے اتنے زبردست ثواب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہجرت کرائی گئی معلوم ہوا کہ یہ مقاصد میں سے نہیں ہے اصل مقصد رضاء حق اور دین کی اشاعت ہے اللہ کی رضا اس میں ہے کہ دین زیادہ پھیلے لہذا ایک لاکھ کے ثواب کی بجائے مدینہ شریف میں پچاس ہزار ثواب کی طرف بھیج دیا اگر ثواب کی محبت ہوتی تو وہ آنا جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت ہم ہم کو کو وہاں لے گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب پر بھاری ہے ایک شخص کے پاس دس کروڑ ثواب ہے لیکن کسی بات سے اللہ ناراض ہے اور ایک شخص سے اللہ خوش ہے کسی بات سے ناراض نہیں اگرچہ اس کے پاس کچھ ثواب نہیں لیکن اس کے پلے میں رضائے الہی ہے بتائیے یہ شخص نفے میں ہے یا پہلے بات سبحان یاد آیا سے سنا ہوا چند آنسو کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں چند آنسو کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے لوگ حیرت سے میرا زیادہ سفر دیکھیں لوگ حیرت سے میرا زیادہ سفر دیکھیں لیکن یہ آنسو ایک ہیں کہ اللہ کا کوٹ دلاتے ان شاء اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں محبت فرماتے ہیں اچھا بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرما دے عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو نواز دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنائے صاحب اقوا نسبت بنائے اور امن و اشد ہو کر کے زور نے اپنے فضل سے ہمارا شمار فرما دے ہمارا نام لکھ دے کام وہ بنا دے اور نام ہمارے چڑھا دے ہم تو کسی کام کے ہے نہیں ذرا ذرا سی بات پہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت ہمارے سروں پر سایہ قدم فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ کام کا بنا دے اللہ اپنی محبت سے نواز دے اور ان اعمال سے نواز دے جن جو آپ کی محبت کے لیے ضروری ہیں آپ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے اور ان لوگوں کی محبت جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور ان سے اللہ کی محبت ملتی ہے ان کی محبت سے بھی ہمارے دلوں کو لفیز کرتا ہوں ربنا تقبل منا انك انت ان کا وتب علينا سمی انت التواب الرحيم ان کا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ